ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض غَنِيًّا حَمِيدًا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی وسیعت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور اگر کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ بے نیاز اور ساری تعریفوں کا مستحق ہے آیات 131, 132 اور 133 میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کے بیان کے ساتھ تینوں بار اپنے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت کا ذکر کیا ہے اور اپنی قدرت متعلقہ اور مکمل بے نیازی ثابت کی ہے آیت 130 میں شوہر اور بیوی دونوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ جدا ہونے کی صورت میں استغنا اور دوسرے اچھے رشتے کا وعدہ کیا ہے اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے آیت 131 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے گزشتہ اہل کتاب کو تقوا کی وسیعت کی تھی اور اے مومنو تمہیں بھی وسیعت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کفر نہ کرو کفر کر کے تم اس کا کچھ نہ بگاڑ لوگے اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے وہ ہر چیز سے کامل طور پر بے نیاز ہے آیات 132 133 میں سہبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے اس لیے اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دے اور کسی دوسری قوم کو لے آئے یا انسان کی جگہ کسی دوسری مخلوق کو لے آئے اے انسانوں تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے جو تمہیں زندہ باقی رکھا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں فنا کرنے سے عاجز ہے وہ تو تمہیں کسی وقت بھی یکسر نست و نابود کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اس لیے تمہیں اس لیے زندہ چھوڑ رکھا ہے کہ وہ تمہاری بندگی سے مکمل طور پر بے نیاز ہے اور تمہاری نافرمانی سے اس کی عزت و شان میں کوئی نقص نہیں واقع ہوتا ہے